السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھائی کا سوال ہے کہ داڑھی میں خلال کیسے کیا جاتا ہے خلال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ اپنے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ اپنی داڑھی میں داخل کریں اور اس طرح جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آئیں تو یہ خلال ہو جائے گا اور اسی طرح جو تھوڑی ہے آدمی کی ادھر تک پانی جو ہے وہ لگائیں داڑھی میں جب ادھر آپ پانی لگائیں گے تو خلال جو ہے وہ خود بخود انشاء اللہ ہو جائے گا اللہ عالم و